الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجعلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن یوفی باز الذين لا يؤمنون ذکر وليرزوه وليقترفوا ما هم مقترفون صدق الله العظيم ولو اللہ نزلنا ناجم الملائے اگر ہم ان لوگوں کے اوپر فرشتوں کو نازل کر دیں اور مردے ان کے ساتھ یعنی فرشتوں کے ساتھ باتیں بھی کرنے لگ جائیں اور ہم سب پرانے مردوں کو ان مشرقین کے سامنے زندہ کر کے کھڑا بھی کر دیں المنو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ آئیں شاء اللہ مگر وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا جس کے مقدر میں ہے وہ ایمان لائے گا بلاکن اکثر ہوں یہ جہلو اکثر لوگ جاہل ہیں اور کا جاننا بک نبی ابھی یہ ایسی پہلے بھی ہر نبی کے لیے دشمن تھے انسانوں میں بھی جنوں میں بھی اور بعض بعض دوسروں کو تیار بھی کرتے رہتے ہیں اور ملما کر کے باتوں کو سامنے پیش بھی کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی ایسا نہ کر سکتا ہوتا بس اللہ نے لوگوں کو ڈھیل دی ہے اور جو گھڑنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں دنیا کو جو لوگ ملمہ کر کے روغن کر کے پیش کرتے ہیں تو ان لوگوں کے دل دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بس اسی پر خوش ہو جاتے ہیں وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ ماحول مختلف بس جو گھڑنا چاہتے ہیں گھڑتے رہیں اور اسی میں لگے رہیں گزشتہ سبق میں بات ہوئی تھی کہ مشرقین مکہ نے یہ بات رکھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہم قسم اٹھا کر آپ کو یعنی کہ وعدہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ اگر مقصفہ پہاڑی سونے کی بن جائے پہاڑ مکہ کے ختم ہو جائیں کھیتی باڑی شروع ہو جائے نہریں جاری ہو جائیں تو ہم حلفیہ بیان دیتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں ایسے فرمیشی معجزے وہ کہ ہمیں دکھا دیں اس بات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لئن جا تم آیا تم لگ مین کہ اگر یہ آ بھی جائیں ان کے پاس جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں گے لیکن یقینی بات ہے کہ فرمیشی معجزہ دیکھنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے کہتا ہوں سارا ہوں کمال امن بھی اول مرہ ہم دلوں کو پھیرتے ہیں کو پھیرتے ہیں ہمارے قبضے میں ہے جیسے ہم فرمیشی معجزہ بھی دکھائیں گے تو یہ اور طرح کی باتیں کرنے لگ جائیں گے کہ یہ تو کوئی فلاں ہو گیا یہ اس طرح ہو گیا یہ وہ بات نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے جیسے ہم نے کہا تھا ایسا نہیں بہرحال ہم نے ان کو مہلت دی اپنی سرکشیوں میں سرگردار رہے آج کے سبق بھی گزشتہ سبق کے ساتھ ربط یوں رکھتا ہے کہ یہاں پر بھی مشرقی نے مکہ کی طرف سے کوئی فرمائش تھی اس آیت کا شان نظور یوں ہے کہ مشرقی نے مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اگر آپ کی تائید کے لیے فرشتے نازل ہو جائیں اور فرشتے یہ تائید کریں تصدیق کریں کہ یہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے آپ پر فرشتے نازل ہوں آپ کی تائید کریں اور فرشتوں کا دوسرا کام یہ ہو کہ ہمارے آبا و جداد کو زندہ کریں ابا و جداد کو زندہ کرنے سے وہ ان کے ساتھ ہم کلام ہو تو ہم آپ کی بعض بادت موت کی بات کو بھی مان لیں گے کہ واقعتاً مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے ہمارے ابا و جداد بھی دوبارہ زندہ کر دیے ہیں فرشتوں نے یہ انہوں نے <clears throat> مطالبہ رکھا مشرقین مکہ نے فرشتے نازل ہوں آپ کی تائید کریں اور ہمارے ابا و جداد کو زندہ کریں ان کے ساتھ باتیں کریں تو ہم بادل موت کو بھی مان لیں گے اور آپ پر بھی مان لیں اس پر قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ اگر ہم فرشتے بھی نازل کر دیں اور نبی کی تصدیق بھی کر دیں مردوں کو زندہ کریں صرف ان کے ادا و جداد کو نہیں سارے مردوں کو بھی ان کے سامنے لا کھڑا کریں ما کانو لیؤمنو تو یہ ایمان لانے والے پھر بھی نہیں بنیں گے وقت تو اور ضد کر لیں گے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ فرشتوں کو نازل کرنا عقلی طور پر دو طرح ہو سکتا ہے یا تو فرشتے انسانی شکل میں سامنے آئیں گے جن کو یہ دیکھ سکیں گے جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلات وسلام اکثر دفعہ حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں ان کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے آپ سمجھ جاتے تھے جب وبئی کے آثار کی وجہ سے کہ یہ دہیہ نہیں ہے یہ جبرائیل ہیں لیکن وہ پوری شکل لباس کے لحاظ سے وہ حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم شکل بن کر فرشتے آتے تھے تو فرشتوں کا دنیا میں نازل ہونے کا جو طریقہ ہے وہ اپنی طور پر ہی ہو سکتے ہیں کہ فرشتے انسانی شکل میں دنیا میں آئیں اور ان کے ساتھ ہم کلام ہوں اور وہ تصدیق کریں نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ کیسے مانیں گے یہ کہیں گے یہ تو فرشتے ہیں ہی نہیں یہ تو انسان ہی ہیں اور انسان انسان کی تعریف کر رہے ہیں ہم تو نہیں مانتے جبکہ وہ ہیں فرشتے اور فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے السلام طالامہ کار سلام تو حنیز وہ چند فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا انہوں نے کھانا تیار کر کے حاضر کر دیا جبکہ وہ انسانی شکل میں تھے یہ سمجھ نہ سکے اس لیے کھانا لے کے آ گئے تو فرشتوں کے عقلی طور پر دنیا میں آنے کے دو ہی طریقے ہیں یا تو انسانی شکل میں آئیں گے تو مشرقین مکہ کیا سمجھیں گے یہ انسان ہیں یا فرشتے ہیں ظاہر تو وہ انسان ہوں گے تو انکار کر دیں گے کہ یہ تو انسان انسان کی تعریف ہیں ہم نے تو کہا تھا کہ فرشتے نازل ہوں اور آپ کی تعریف کریں دوسری بات فرشتوں کے نازل ہونے کی وہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں نازل ہو اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقیں ہیں ہر مخلوق کی جو تخلیق کا مرکزی نقطہ ہے وہ جدا جدا ہے انسان کی تخلیق کا مرکزی نقطہ مٹی ہے جنوں کی تخلیق کا مرکزی نقطہ آگ ہے فرشتوں کی تخلیق کا مرکزی نقطہ اللہ کا نور ہے تو یہ نورانی مخلوق جو فرشتے ہیں انسانی شکل میں آئے تو وہ تو انسان ہے پھر انسان کو انسان دیکھ سکتا ہے لیکن یہ نہیں مانیں گے یہ تو کہیں گے یہ انسان انسان کی تعریف کر رہا ہے اگر فرشتے اپنی اصلی شکل میں آئے جو نورانی ان کی اصلی شکل ہے تو یہ نہیں اس کو ان کو تاب لا سکیں گے بے ہوش ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے دل پھٹ جائیں گے انبیاء مسلاد والسلام میں کسی حد تک یہ مقام اللہ نے رکھا ہے کہ فرشتوں کو اصلی شکل میں دیکھ سکتے ہیں لیکن عام شخص فرشتوں کو اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا اور اگر اس کی کوئی جھلک دیکھے گا تو بے ہوش ہو جائے گا دل پھٹ جائیں گے جناب نبی یہ باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ مجھے اصلی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام چار مرتبہ دکھائے گئے ہیں تار ہرا میں تار ہرا کے راستے میں اور سرت منتہا میں وغیرہ جبکہ آپ کو ہر ہرا سے واپسی پر ایک چوک ہے وہاں اب جو بنا ہوا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصلی حالت آپ نے دیکھا ہے جبرائیل علیہ السلام کو تو اس کے بعد آپ کو بخار ہوا ہے اور آپ نے اپنے گھر والوں کہا زمبے لو نہیں زمبے لو نہیں تو یہ لوگ اگر اصلی فرشتوں کو دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ فرشتے تعریف کریں نبی کی تو ہم ایمان لے آئیں گے تو اصلی صورت میں تو فرشتوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور اگر انسانی شکل میں فرشتے آئیں تو یہ مانیں گے ہی نہیں لہذا ان کا یہ مطالبہ بے چاہ ہو کہ اگر فرشتے نازل ہو جائیں اور نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کریں مردے زندہ ہو جائیں ہم ایمان لے آئیں گے اللہ فرماتے ہیں کہ جو جس کو اللہ چاہے گا وہ ایمان لے آتا ہے یوں اگر کر بھی دیا جائے تو ایمان نہیں لائیں گے اکثر یہ جاہل لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں آگے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی ہر دور میں جو بھی تشریعی پیغمبر گزرا ہے تشریعی پیغمبر جو مسائل عقائد معاملات عبادات جو پیغمبر لے کر آئے ہیں ان کے مقابلے میں دشمن رہے ہیں اکثر انبیاء علیہ عالم وسلام کے مخالف زیادہ تھے ماننے والے کم تھے آپ کے بھی ساتھ یہی معاملہ ہے کہ آپ کے کچھ ماننے والے ہیں اور اکثر آپ کے مخالف ہیں دشمن ہیں تو آپ پریشان نہ ہو جو نبی بھی دنیا میں آیا ہے اس کے ساتھ مخالفت بھی رہی ہے تو یہاں بھی آپ کے ساتھ مخالفت ان کی ہے آپ کے ذمہ جو کام ہے واضح نصیحت وہ بار بار کرتے رہیں جن کے مقدر میں ایمان ہوگا اسلام ہوگا آپ کی تابیداری ہوگی جن کا وقت اچھا ہوگا وہ بات مان لیں گے وہ کا کل نبی پر ہم نے جو نبی بھی بھیجا ہر نبی کے دشمن انسانوں میں بھی رہے ہیں اور جنوں میں بھی رہے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو تیار کرتے رہتے ہیں یوکی بات جو ہم بلا آواز ہیں یعنی ایک دوسرے کو مشورہ دے کے خیال ڈال کے جن جنوں کو جن انسانوں کو تیار کرتے رہتے ہیں شکر فل قول غرورا باتوں کو اچھے انداز میں پیش کر کے سامنے لاتے ہیں کہ جو ہماری بات مانو گے اس کام کو کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا فرمایا اللہ رب العزت سب کو اگر ختم کر دیتے اور آپ کے دوست بنا دیتے تو اللہ کر سکتے ہیں لیکن ما ما فعلو اللہ نے ایسا نہیں کیا دونوں حالتوں کو اللہ نے رکھا ہے بات یہ ہے کہ شیطان وہ جب سرکش ہو جائے بدعمل ہو جائے تو اس جن کو شیطان کہا جاتا ہے جنوں میں سے بھی آپ کے دشمن ہوں گے اور انسانوں میں سے بھی آپ کے دشمن ہوں گے جنوں کی دشمنی یعنی شیطان کی صورت میں وہ تو سمجھ میں آتی ہے شروع سے ہی آدم علیہ السلام سے اب تک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح چلتا ہے جس طریقے سے کہ انسان کی رگوں میں خون چلتا ہے تو یہ شیطان یعنی وہ جن کی نسل ہے جب بدعمل ہو جائے تو اس کو شیطان کہتے ہیں جنوں کے جنوں میں سے جو شخص جن بد عمل ہو جائے فاسق فاجر ہو جائے کافر ہو تو وہ شیطان ہوتا ہے تو یہی طریقہ ہے کہ جب وہ رقم میں چل سکتا ہے تو پھر دل میں برے خیالات بھی ڈال سکتا ہے صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ عرض کیا کہ حضرت ہمارے دلوں میں ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم ظاہر کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ختم کر دینا پسند کریں گے ایسے برے خیالات آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برے خیالات شیطان وہیں پر لے کے آتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے ایمان والے کو خراب کرنے کے لیے شیطان برے خیالات بھی کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے فلان ہو سکتا ہے اللہ کہاں ہے نظر تو نہیں آتا ہے اس طرح کے تو بس ایسی جیسے خیال آئے تو اس سے فوراً اپنے آپ کو بچاؤ اور اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم پڑھو جہاں پر ایمان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے وہاں پر شیطان برے خیالات کو لے کر آتا ہے اور جہاں اس کے اپنے ہو گئے سو فیصد وہاں اس کو برے خیالات اور دل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس نے معاملہ صاف کر کے ان کو ایک سائڈ میں کر کے یہ تو میری ضروریت ہے جو اللہ اللہ کے رسول ہے ان کو برے خیالات ان کے دلوں میں جہاں ایمان ہو وہاں برے خیالات آتے ہیں ان خیالات کا آنا خلاف ایمان نہیں ہے خیالات کے مطابق چلنا گناہ ہے خیالات کا آنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے خیالات کے مطابق چلنا انسان کے اختیار میں ہے جہاں اختیار نہیں ہے وہاں گناہ نہیں ہے جہاں اختیار اس نے استعمال کر کے ان برے خیالات کے مطابق چلا تو اختیار کو استعمال کیا اس پر گناہ گار ہوگا اور اس پر اس کو سزا بھی ہوگی تو برے خیالات کا آنا یہ ایمان کی دلیل ہے لیکن خیال خیال کی حد تک ہو اس کے مطابق چلنے والا نہ بنے بس الرجیم اللہ کی جی بنا چاہیے رہی بات یہ تو جنوں جنوں میں سے آپ کے دشمن رہی بات انسانوں میں سے آپ کے دشمن انسانوں میں سے دشمن کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دو راہیں شروع سے بھیجی ہیں قرآن مجید میں بتایا وہ یہ دونوں راستے ہیں سراط مستقیم کا بھی ہے اور دوسرا غلط راستہ بھی ہے جو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے شیطان گمراہی کے راستے کی تبلیغ کرتا ہے ترغیب دیتا ہے قرآن نے کہا ذکر و قول کو یعنی شیطان اپنے پروگرام کو مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ یہ دین والوں کے پاس کیا ہے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ لگے رہو گے یوں ہی رہو گے ادھر آؤ نا یہ امریکہ کا نعرہ ہے یہ فلانے کی غلامی کا نعرہ ہے یہ برطانیہ کو اپنا آقا بناؤ تو یہ دیکھو اتنے پیسے یوں ہے یہ مولنا سازی کر کے اس کو میٹ اپ کر کے دنیا کو شیطان میک اپ کر کے پیش کرتا ہے بری عورت کو آپ تو زیادہ جانتے ہو دنیا نے کیسا میٹ اپ کر کے اس کو جوان بنا دیتے ہیں شیطان یہ میٹ اپ کر کے حقیقت کچھ نہیں رسوائی رسوائی ہے خلاف دین کاموں میں لیکن وہ مزین کر کے پیش کر کے گمراہ کر دیتا ہے اور دین والوں کے بارے میں کہتے ہیں ان کے پاس ہے کیا وغیرہ جس کے پاس ایمان ہے عمل صالح کی دولت ہے اس کے پاس دنیا بھی ہے ان کے اس کے پاس آخرت بھی ہے لیکن کوئی سمجھے تو تب لیکن ظاہری طور پر شیطان دنیا کو کے راستے دونوں ہیں ایک شیطانی راستہ ہے اس کے اوپر شیطان تبلیغ کرتا ہے ترغیب دیتا ہے لوگوں کو تیار کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا راستہ اللہ کا ہے اللہ کے رسولوں کا ہے جس کے اوپر اللہ نے کتابیں نازل کی راستے دونوں ہیں نہ اللہ پاک نے ایسا کیا کہ شر کو اپنے دائرہ اختیار کو نافذ کرتے ہوئے شر کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود نہیں کیا اور میں ہی اللہ نے خیر کو ایسا چاہا کہ کوئی شر پر عمل کرنے والے لوگ ساروں کو مجبور کر کے ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ لے آنا چاہتے تو اللہ قادر ہے لے آ سکتے تھے ایسا بھی نہیں چاہا کہ سب کو مجبور کر کے خیر کے اوپر پابند کر دیتے اور ایسا بھی نہیں چاہا کہ ساری شر کو بالکل اپنی قدرت کو استعمال کر کے نیست و نابود کر دیا ہوتا دونوں طرف ہے ستی سردار رہا ہے ازل سے تعلیم ہو چراغ مستقبی سے شرار ہو رہا بھی باقی کل انشاءاللہ بات کریں رہی تھی کہ اللہ پاک نے فرمائشی معاوضے کے اوپر یہ فرمایا کہ اگر فرمائشی معجزہ دکھا بھی دیا جائے فرشتے آ جائیں مردوں کے ساتھ باتیں ہو جائیں ان کے و اجداد کو زندہ کر دیا جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے لیکن فرمائشی معجزہ دکھانے کے بعد پھر کوئی نہ مانے تو اللہ کا عذاب آتا ہے اس پر فرمائشی معجزہ ان کو نہیں دکھایا گیا اگلی عید میں فرمایا کہ بجالنا لکل نبی جن ابوین جن ایسے ہی ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن شیطانوں میں سے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے بھی یہ سلسلہ شروع سے رہا ہے کیونکہ راستے بھی دونوں ہیں جس پر اس دن بات ہو رہی تھی کہ وہ بھائی نہ ہوں نجدئی اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھائے ہیں کہ یہ شر کا راستہ ہے اور یہ خیر کا راستہ ہے اور خیر کے راستے کے اوپر چلنے کے لیے تعریف کی ہے فضیلت بیان کی ہے اس کے اوپر انبیاء علیہ السلام بھیجے اپنے آسمانوں سے علوم نازل کیے کہ خیر کے راستے کے اوپر چلو اس میں تمہارا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے لیکن یہ راستے دونوں رہے ہیں شروع سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہوئی اور راستے میں جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ جب گھر تشریف لائے پریشان تھے آپ نے اپنے ختیجہ زوج محترمہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ چادر اڑا دو جس کو قرآن مجید نے یا المزمل سے ضم ملونی ملونی آپ کو جب کچھ افاقہ ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے کزن کے پاس جو ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ تھے ان کے پاس لے گئی اور وہ بہت برے تھے اس وقت اور یہ یہ باتیں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس شخص نے یہ کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نبوت ادا کر رہے ہیں اور یہی ساری علامتیں بئی آنے کی اور یہ ساری پہلے انبیاء علیہ اصرات والسلام کے ساتھ رہی ہے ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو تبلیغ کرنے کا بھی حکم دے گا یہ صرف ابھی نبوت ملنے کے یہ سارے اسباب ہیں جو آپ کے ساتھ متعلق ہوئی ہیں پھر اس شخص نے ورقہ بن حفل نے آخر میں باتیں باتیں کرنے کے بعد یہ کہا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جس وقت آپ تبلیغ کریں گے اور آپ کی اپنی قوم آپ کو اپنے علاقے سے نکال دے گی نکالے گی تو کاش کہ میں اس وقت زندہ رہوں تو میں آپ کا ساتھ دوں گا آپ کی قوم آپ کو اپنے علاقے سے نکال دے گی تبلیغ کرنے پر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے میری قوم مجھے سادے امین کہتی ہے مجھے اچھا سمجھتی ہے میرے پاس امانتے رکھتے ہیں یہ میری قوم مجھے اپنے علاقے سے نکال دے گی تو اس پر ورقا نے کہا کہ جی ہاں ایسا ہی ہوا ہے اللہ کے ہر نبی کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا تو مطلب یہ ہے وہ غزال کا جالنا لکل نبی ادب بن شیاتی جن ہر نبی کے دشمن رہے ہیں اور یہ نظریاتی دشمن ہیں نظریاتی تفریق اتنی پاور والی ہوتی ہے کہ دیکھو باپ بیٹا جدا ہو جاتا ہے یہی خاندان یہی چچا لوگ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے تھے فخر محسوس کرتے تھے کہ ہمارے خاندان کا اتنا شریف لڑکا ہے لیکن جب نظریاتی بات آئی توحید رسالت کی تو وہ سب سے زیادہ دشمنی اپنے خاندان نے کی ہے یعنی نسلی رشتے کو پامال کر دیا کہ ٹھیک ہے نسلی رشتہ خراب ہوتا ہے ناراضگی ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے ہو جائے نظریاتی طور پر ہم اسی پرانے ابا و جداد والے دین پر ہوں گے ہم اس شخص کی بات کو نہیں مانتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ یہ تو شروع سے رہے ہیں دشمن انبیاء کے اور آپ کے ساتھ بھی ہوں گے بہرحال جو دشمن ہیں ہی بازم بازن ظفر فل قول غرورا یہ شیاطین ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں تیار کرتے ہیں پھر پوچھتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے کوئی کرنامہ آج دن کو انجام دیا ہے سب سے زیادہ حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے زیادہ شیطان میاں بیوی کے لڑائی والے کارنامے کے اوپر خوش ہوتا ہے اس کو بڑا شیطان اس شیطان کو شباش دیتا ہے جس نے آج میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی کی ہو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے اور ہر طرح کے وسوسے سے ایک تو قوت خیالیہ کے اوپر وہ قابض ہو کر دنیا کو اور خلاف شرح چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں دوسرا لڑائی جھگڑا کرانے کے بھی وسوسے پیدا کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے زیادہ لڑائی کرنے والا وسوسا برا وسوسا شیطان میاں بیوی کے درمیان میں ڈالتا ہے کیا وسوسا ڈالتا ہے شوہر کو یہ دل میں دماغ میں وسوسے میں بات ڈالتا ہے برا خیال کہ تمہاری بیوی بری ہے اس کے ادھر ادھر دوستی ہے وہ فلانی جگہ جاتی ہے فلانا یہ کرتی ہے اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں بیوی کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے تمہارا شوہر دن کو تو دفتر جاتا ہے تمہیں کیا پتا ہے وہ تو بہت سارے اس کی دوست لڑکیاں بھی ہیں آج کل تو ماحول بھی ایسا ہے فلان اب وہ یوں متنفر وہ یوں متنفر اور آپس میں پھر لڑائی کرا دیتا ہے یہ ایسی غیرت کی بات ہے کہ جو ایک کمزور سے کمزور ایمان و عمل والا شخص ہو بشر کہ کے مومن ہو تو یہ تو برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی ادھر ادھر جائے نہ بیوی برداشت کر سکتی ہے کہ اس کے لیے کوئی کوئی دوسرا اس اس طرح طرح ہو تو یہ کے شیطان لڑائی کی بھی ڈالتا ہے اور دوسرے وسوسے سے شیطان یہ ڈالتا ہے دیکھو جو دین کی طرف نہیں آئے ان کا تو یہ فائدہ ہے فلان ہے فلاں اس کو یہ مل گیا ہے یہ کہتے ہیں سود نہ حرام ہے فلانے کا تو پانچ سو کا وہ بانڈ لیا تھا دو لاکھ روپے انعام نکلا ہے کتنا پیدا ہو گیا گاڑی بھی لے لی فلان بھی کر دیا ہے یہ مزین کر کے پیش کرتا ہے پھر انسان ان شیطانی مزین پروگراموں میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر گناگاریوں میں بھی اور سب چیزوں میں چلا جاتا ہے تو شکر فل کا مطلب ہوتا ہے سکرف کہتے ہیں اندر ہو اور اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو بادی نظر دیکھنے والے کو تو کتنا رونق محسوس ہوگا اور وہ اچھا لگے گا یہی دنیا مزین کر کے پیش ہو جاتی ہے ظاہری طور پر اچھی بھی لگتی ہے کچھ ظاہری طور پر فوائد محسوس بھی ہوتے ہیں لیکن وہ نتیجے کام صحیح نہیں ہوتے انسان کو دنیا آخرت کے اعتبار سے غرب کر دیتے ہیں تو ان میں نہ جاؤ یوں کی بات حدیث میں جناب نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب دینی اعتبار سے عقائد کے لحاظ سے شیطان وسوسے سے ڈالے تو بڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عقائد اعمال کے اعتبار سے تقدیر ربانی کے لحاظ سے شیطان وسوسے سے ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اگر اس طرح کے آپس میں لڑائی جھگڑے کے لحاظ سے وسوسے سے ڈالے اور دین سے دور کرنے کے وسوسے ڈالے کہ دین والے تو ہمیشہ غریب ہی چلے آ رہے ہیں فلانا اس نعرے کی طرف جاؤ جو آج کل فلانا نعرہ لگ رہا ہے پیدا ہوگا تو اس میں بڑے لا حول ہوا تھا اللہ باللہ عزت اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ اس دنیا میں انسان پورا کر کے جائے گا ادھر چھوڑ کر پہلے نہیں مرے گا جو اس کے لیے لباس لکھا ہے مکان لکھا ہے گاڑی لکھی ہے کوٹھی لکھی ہے دولت لکھی ہے عزت لکھی ہے یہ تقدیر مبرم کی بات ہے اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں اس رزق کو تلاش کرنے کے لیے اللہ اسباب خود مہیا کر دیتا ہے اور وہ اس رزق کی تلاشی میں پہنچ جاتا ہے لہذا رزق کے اسباب جائز اختیار کرنے ہیں کیونکہ رزق اٹل ہے یہ تقدیر مبرم ہے تقدیر معاملت نہیں ہے تقدیر معاملت انسان کی نجات کے لیے ہے تقدیر معاملت لٹکی ہوئی آپ کا عقیدہ اچھا آپ کا عمل اچھا آپ کے اخلاق اچھے کردار اچھا تو اللہ کی طرف سے انعام ملیں گے جنت ملے گی اللہ کی رضا ملے گی اور اگر اخلاق عقیدہ نہیں اچھا عبادت نہیں اچھے طریقہ کردار اچھا نہیں تو پھر سزا ملے گی پھر اگر عقیدہ بھی خراب ہے تو جہنم جانا ہوگا یہ تقدیر ہے تقدیر معلق انسان کے اپنے عمل کے ساتھ لٹکی ہوئی جیسا عمل کرے اس کے مطابق اس کو لیکن حسن کا نظام صحت کا نظام عزت کا نظام رزت کا نظام موت کا نظام یہ فلانے خاندان کا نظام فلانے ملک کا نظام یہ کس سے ہوگا کیسے ہوگا یہ سارا تقدیر مبرم ہے اس میں انسان اپنے لحاظ سے جائز راستہ اختیار کرے جو لکھا ہوا ہے وہ ملے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے وہ گھوڑے والی زین کے وہ درہم والی بات کے تو ویسے ہی دینا چاہتے تھے کہ میری نماز کے لیے یہ نگران بن کے رہا لیکن وہ بد وہ زین لے کے چلے گئے اور ایک بیمار پر ہی بیچی ہے وہ مل گئی زین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کے مقدر حرام تھا وہ نماز بندی کرتے تھے تو خیال کیا تھا کہ اس کو میری چوکیداری ہے گھوڑے اور زین کی تو میں اس کو ایک دینار دوں گا وہ باہر نکلے تو وہ زین لے کر چوری کر کے ایک دینار کی بیچ دی دینار تو وہ اس کو مقدر میں لکھا تھا وہ اس کو مل گیا لیکن تھوڑا صبر کرتا صبر دے اختیار میں اس کو وہ دینار دے جانا تھا تو بات یہ ہے یوں ہی باز ہم الہباز ان ذکر بالقول غرورا شیطان پروگرام کو مزین کر کے پیش کرتا ہے پھر انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے جس میں دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی قرآن نے کہا انما سلطان ہو الزین یتولونہ وہم بھی مشرکون شیطان کے پروگرام میں وہ آتے ہیں جو شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں اور اللہ کا شریف ٹھہراتے ہیں وہ شیطان کے پروگرام میں آتے ہیں ان نما لئی سلطان ان لوگوں کے اوپر شیطان کا بس نہیں چلتا جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ایمان والے لوگ ہیں اللہ کا شریف نہیں ٹھہراتے ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا یہی دنیا کا نعرہ ہے دوستو یہ شیطان کی ضروریت ہے جو بڑے بڑے ناروں کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں اور کچھ رسائی این جی اوز بھی بناتے ہیں دفاتر بھی بناتے ہیں کبھی مکان بھی ہمیں بنا دیتے ہیں کبھی زلزلے میں مدد بھی کرتے ہیں اور بڑے نعرے ان کے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ یہ کیا ہے یہ اوپر سے نعرہ ہوتا ہے درمیان میں ہمیں اپنا غلام بنانا ہوتا ہے اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں اسلام یہ کہتا تھا مسلمان کو کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے غلام بنو دنیا تمہاری غلام بنے گی لیکن اس مسلمان نے اللہ کے دشمنوں کی اپنی غلامی اللہ کے دشمنوں کی غلامی میں اپنے آپ کو ڈال دیا تو اللہ نے اس کو ان کو غلام بنا دیا اور ہمیشہ رسوا سب سے زیادہ دنیا میں رسوائی کی مثال پاکستان پاکستان کے حکمران بنے ہوئے ہیں آپ لوگ سب تماشا دیکھ رہے ہو يُوْكِي بَعْضُهُمْ مِلَا بَعْضٍ سَتَيْتَ الْقَوْلِ غُرُورًا شیطان مزین کر کے پروگرام کو پیش کرتا ہے پھر یہ زہری ناروں میں لوگ آ جاتے ہیں یاد رکھو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں قرآن حدیث کے جو دشمن ہیں جن کو قرآن دشمن کہہ رہا ہے مسلمانوں کا اور اللہ کا رسول کا وہ ہمارے کبھی ہمارے کوئی خیر خان نہیں ہو سکتے اگر ذہنی طور پر وہ کوئی فائدہ بھی دے رہے ہیں تو بڑے کردار ان کے جو نظریات ہیں وہ ہمیں بے حیائی بنانے والے ہیں ہمیں دین سے دور کرنے والے ہیں ہمیں اللہ اللہ کے رسول سے دور کرنے والے ہیں اور اپنا غلام بنانے والے ہیں تعلو اگر ممایا کانو یا کرو اگر آپ کا رب چاہتا تو سر کو سلب کر دیتا تمام دنیا کو مجبور بنا کر ہدایت کر لیا تھا لیکن آپ کا رب یہ نہیں چاہتا اس نے دونوں راستے دیے ہیں اور انسان کو مجبور محض نہیں بنایا جیسے سورج کو بنایا ہے چاند کو بنایا ہے ندی نالوں کو بنایا ہے ہواؤں کو بنایا ہے اس کائنات کو اللہ نے جو خاتم ہے انسان کی اس کو اپنے پروگرام میں مجبور بنایا اور وہ اسی کام کے اوپر لگی ہوئی ہے اللہ کے حکم میں ہونا فرمانی نہیں کرتی لیکن انسان کو اللہ نے آزاد بنایا دونوں راستے دکھائے اس بات پر یہاں ختم کرتے ہیں کل انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا کیسے آزاد کے آخر میں بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت قادر ہے وہ زبردست ہے کہار ہے اگر لوگوں کو مجبور بنا کر سب کے سب کو امت واحدہ بنا دیتا جس کو قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تو تم سب کو ایک امت کے اوپر پابند کر دیتا یعنی ایک ہی مسلط پر اور کوئی آپس میں اختلاف نہ ہوتا تو اللہ ایسا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اللہ قادر ہے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس کا جواب دینا تھا کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور اشرف المخلوق کو بنانے کی فضیلت میں یہ بات ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے مجبور نہ ہو اللہ تعالیٰ کی اور جتنی مخلوقیں ہیں سوائے جن و انس کے کہ وہ سب اپنے کام کے اوپر مجبور ہیں بس وہ اس طرح کم رہی کر رہی ہیں خواہ اس میں غیر لکوٹ مخلوق ہو جیسے کہ یہ سورج چاند ستارے فلکیات نظام عرضی نظام شکری نظام علوی نظام یہ سارا وہ نظام ہے جو اللہ کی کائنات ہے یہ اللہ کی مخلوق ہیں غیر زویل وقول ہیں اور اپنے کام کے اوپر پابند ہیں مجبور ہیں وہ اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہے ہیں دوسری مخلوق جو زویل وقول ہے جو مکلف ہے و وقول ہے مکلف ہے اللہ کے حکم کی پابند ہے جاندار ہے زویل قول ہے عقل و شعور ہے اس میں لیکن اس کے اندر اللہ نے شر کا پہلو رکھا ہی نہیں ہے بس صرف خیر ہی خیر ہے اور وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جس کو قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ یہ فالون ما مرو کہ بس وہ صرف وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا گیا ہے حکم کے خلاف ادنا کام بھی فرشتے نہیں کر سکتے یعنی اگر کرنا چاہیں بھی تو فرشتے نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان میں شر کا پہلو سلب کر دیا گیا ہے صرف ان میں خیر کا پہلو کی ہے اب رہی امتحان کے دائرے میں جو جماعت جو مطلب مخلوق وہ ہیں جن و انس پھر جن و انس میں انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے تو جن اور انس دونوں مکلف مخلوق ہیں زویل و قول ہیں آزاد ہیں خیر کرنا چاہیں شر کرنا چاہیں لیکن پھر ان دونوں مخلوقوں میں انسان کو فضیلت دی ہے دو وجہ سے ایک انسان کو فضیلت اس وجہ سے دی اللہ تعالیٰ نے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جو انسان کے انسانوں کے سب سے بڑے ابو ہیں جب ان کو پیدا کیا تو ان کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو انگلش کو حکم دیا اس کتابوں پہ ساری اس کی وہ جنوں والی مخلوق ہو گئی کہ آپ ان کے سامنے سجدہ کریں تو اس سے انسان کا افضل ہونا ثابت ہو گیا دوسری بات یہ ہے انسان کا افضل ہونا کہ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ جتنے انبیاء علیہ وسلاط وسلام گزرے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انسانوں میں سے آئے ہیں ما ارسلنا قرآن مجید نے اعلان کیا ارسلنا من قبل کا اللہ رجالن روحی علیہم کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغمبر مردوں کے علاوہ نہیں بھیجا رجا یہ لفظ انسان مرد کے لیے بولا جاتا ہے اس میں دو باتیں ثابت ہو گئیں ایک یہ کہ عورتوں میں سے کوئی پیغمبر نہیں آیا جن بعض حضرات نے یہ قول اختیار کیا ہے کہ حضرت مریم کو یا حضرت علیہ السلام کی والدہ کو یا فلاں کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا تھا وہ قول مرجو ہے صحیح قول نہیں ہے جو متفق علیہ قول ہے کہ یہ اللہ کی نیک بندیاں تھیں برگزیدہ تھیں اللہ والی تھی لیکن پیغمبر نہیں تھی پیغمبر کی کوئی ماں ہے کوئی پیغمبر کے ساتھ اس کا تعلق ہے لیکن پیغمبر نہیں ہے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے صرف انسانوں میں سے آئے ہیں اور مردوں میں سے مزید اس کے تحت علماء نے اور فضیلتیں بھی لکھی ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں بھیجی ہیں ان میں زیادہ نعمتیں استعمال کرنے والے انسان ہیں جن انسانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کم استعمال کرتے ہیں بعض خوراکیں ایسی ہیں کہ جن ان کو کھا ہی نہیں سکتے اور وہ انسان کے لیے ہیں بعض ایسے دیگر لیکن ایک آدھ چیز سفر وغیرہ کی ان کو آسانی بھی ہے تو بات جو آج کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو جو مکلف مخلوق ہے زویل وقول جن و انس ان کو خیر کے اوپر مجبور نہیں کیا دونوں راستے ان کے لیے رکھے خیر اختیار کرنا چاہیں یا شر کی طرف چلنا چاہیں شر پر چلنے والوں کے لیے سزا بیان کی اور خیر کے مطابق چلنے والوں کے لیے انعام مقرر کیے انبیاء علیہ السلام بھیجے خیر کے راستے کی تائید کی ہے انسان کو اور جن کو آزاد پیدا کیا پھر ان دونوں مخلوقوں میں اشرف مخلوق جو ہے انسان ہے اس کی وجہ بتا دی کہ کیوں انسان اشرف مخلوق ہے کثرت المخلوق اس کو کیوں کہا انسان کو یہ بات کہ اس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے یہ مجبور نہیں ہے اور میں کل تقدیر کے متعلق بات کر چکا ہوں کہ آخرت کے معاملے میں انسان کو عقیدہ بنانا نیکی اختیار کرنا عمال سالے کا بجا لانا یہ اس کے اختیار میں ہے یہ تقدیر مبرم نہیں ہے یہ تقدیر معلق ہے اور اس کے لیے وہ ہم نجدین دونوں راستے ہیں اور قرآن نے سب بہت ساری جگہوں میں بتایا کہ اس طریقے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے تمہیں غلط وسل سے ڈالتا ہے سرات مستقیم سے دور کرتا ہے اور میں الم یا بنی آدم اللہ تعبد ان انہو لکم گم مبین کیا تمہیں میں نے بتایا نہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تمہارے ساتھ دشمنی کرتا رہے گا اور تمہیں گڑے کے اندر ڈال دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کا دل انسان کے لیے سب سے بڑا رہبر ہے جب وہ تنہائی میں سوچے بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ اسلام کے بتائے بغیر انسان کا دل انسان کو ان چیزوں پر نشاندہی کر دیتا ہے کہ یہ گناہ ہیں ان سے بچو فطرت سلیم قدیم بے آئینی ہی وہ بذات خود سمجھتا ہے چوری انسان خود سمجھتا ہے اسلام کے حکم کے علاوہ کہ یہ بری چیز ہے ڈاکہ بری چیز ہے فلاں بری چیز ہے فلاں بری چیز ہے وہ چیزیں جو کبھی لے آئینی ہی ہیں یعنی وہ امور جن کی ذات میں برائی ہے وہ انسان کا دل خود سمجھتا ہے کہ یہ بری چیزیں ہیں اور ان سے دور رہنا چاہیے تو پھر مزید بتا بھی دیا کہ آپ کا نفس آپ کے خلاف ہے آپ کے رسم و رواج آپ کا خلاف ہے شیطان آپ کے خلاف پروگرام بنا رہا ہے اور اس کی بھی ایک جماعت ہے ایک ضروریت ہے وہ موجود نہ ہو تو اس کے ماتحت کام کرنے والے ہیں ان سے بچو تو انسان اشرف المخلوق اس لیے ہے کہ اس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا اور مجبور نہیں بنایا خیر و شر کے دونوں راستے دکھا دیے پھر اب جب یہ خیر کے اوپر عمل کرے گا تو اس کو ثواب زیادہ ہوگا ایک بات مشہور ہے کہ انسان اشرف المخلوق ہے اور فرشتوں سے اعلیٰ ہے یہ جملہ صحیح نہیں ہے ہر انسان فرشتوں سے اعلیٰ نہیں ہے جو انسان خیر و شر کے دونوں راستے دیکھ رہا ہے شر کا مقابلہ کر کے اس کو دور کر رہا ہے خیر کو اختیار کر رہا ہے تو یہ انسان فرشتوں سے آ ہے کیوں کہ فرشتے اگر نیکی کرنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ انہیں نیند آ جاتی ہے یا کوئی اور پیسے کم ہے تو چوری کرنے کا دل چاہ رہا ہے یا قوت بہینہ غالب آ گئی تو بدکاری کی طرف جا رہا ہے ایسا کوئی پہلو فرشتوں میں ہے ہی نہیں جو جو کرنی ہے جو بھی کام انہوں نے کرنا ہے وہ نیکی والا ہی کرنا ہے اس نیکی کے کام کرنے میں فرشتوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اس لیے وہ کمال میں نہیں ہے انسان نیکی کا کام جو بجا لا رہا ہے ہر نیکی کے کام میں اس کے ساتھ رکاوٹ موجود ہے آپ نماز پڑھنے آئے ہیں کئی دفعہ دل میں خیال آ کے چلو آج ادھر دفتر میں ہی پڑھ لیتے ہیں راستے میں تو ویسے بھی ٹھنڈا ہے دفتر گرم ہے کبھی کوئی ساتھ آ جاتا ہے کوئی بھی انسان یہ کام کرنا چاہے تو اس کے ساتھ رکاوٹ اس کی موجود ہے اب یہ رکاوٹ کو دور کر رہا ہے ہٹا رہا ہے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اور یہ کو بجا لا رہا ہے تو یہ جنگ جو ہے یہ جنگ صرف انسان کر رہا ہے فرشتے یہ جنگ نہیں کرتے وہ نیکی ہی نیکی کرتے ہیں جب انسان یہ جنگ کر کے نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی پر اس کو ثواب زیادہ ہے اس وجہ سے پھر یہ فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے یہ انسان یعنی حقیقت انسان فرشتوں سے اعلیٰ ہے ہر ہر انسان فرشتوں سے اعلیٰ نہیں ہے جو اللہ نے انسان کو اعلیٰ بنایا ہے فرشتوں سے وہ اس کی جنس میں یہ کمال رکھا ہے کہ وہ ایسی خوبیاں بجا لا سکتا ہے کہ یہ فرشتوں سے آلہ بن جائے گا اس کی جنس میں یہ خوبی لیکن جنس اور چیز ہوتی ہے اس کی تحت پھر انواع ہوتی ہیں جزیات ہوتی ہیں اجزاء ہوتے ہیں ہر ہر جز جنس کے کمال کو حاصل نہیں کر سکتا کہ وہ کچھ نیکی بھی نہ کر رہا ہو اعلی درجے کا بدکار ہو مشرق ہو کافر ہو بدتی ہو بدعمل ہو اور کہے کہ یہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے ہر ایسا نہیں وہ انسان فرشتوں سے اعلیٰ ہے ہر وقت اس کو نیکی کے ساتھ مقابلہ کرنا نیکی بڑی مشکل سے مجاہدے سے بجا لانی پڑتی ہے کہ وہ شر کا مقابلہ کر کے نیکی کو بجا لا رہا ہے جب وہ نیکی کو بجا لا چکے گا تو فرشتوں سے یہ آلہ ہے کیوں فرشتوں کو مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان میں صرف خیر ہی کماتا ہے اور یہی وجہ ہے دیکھو جس میں مجاہدہ زیادہ ہے اور پھر وہ نیتی بجا لگ جا رہی ہے جس کام پہ محنت زیادہ ہے پھر اس پر فائدہ بھی زیادہ ہے انعام بھی زیادہ ہے جو بندہ زیادہ مزدوری کرتا ہے اس کو اجرت زیادہ ملتی ہے جو زیادہ تعلیم حاصل کرتا ہے دنیاوی کرے یا دینی کرے جو زیادہ تعلیم حاصل کی مجاہدہ کیا مشقت برداشت کی فیسیں دی سفر کیے دوسرے لوگ تو جتنے زیادہ محنت کی اس کو انسان ماسا کہ جو اس نے کیا کوشش اس کے مطابق اس کو اس کو فائدہ ملے گا جتنا مجاہدہ زیادہ انسان کرتا ہے نیکی کو بجا لانے میں اتنا اس کو ثواب زیادہ ہے اس وجہ سے یہ اشرف المخلوق ہونے کے ساتھ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے لیکن ہر انسان فرشتوں سے اعلیٰ نہیں یہی فرمایا والا اگر آپ کا رب چاہتا سب کو مجبور بنا کر ایک ہی مسلک پر پابند کر دیتا لیکن آپ کے رب نے ایسا نہیں چاہا انسان کو اختیار دیا ہے پھر دونوں راستے دیے کہ اما پھر آگے فرما دیا اما شاکر و اما کفورا کوئی شکر گزار بندے بنے نیک بنے فرما بردار بنے کوئی ناشکر ہو گئے لیکن ناشکروں کی حوصلہ شکنی کی ان نا آدنا جس ظالمین نارا جو ناشکرے ہیں ظالم ہیں تو کوشش کیا ہمارے راستے سے دور رہے ان کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے اور جو شکر گزار بنے جنہوں نے نیکی کا راستہ اختیار کیا انبیاء کی اطاعت و اتباع کی ہے ان کے لیے راستہ ہے آپ نے تجری میں تب کے اللہ کیا کہ وہ اچھے باغوں میں ہوں گے ہمیشہ اس میں رہیں گے ماں میں نمایت کرو آپ کے رب نے یہ نہیں چاہا کہ انسان کو مجبور بنا دے بس چھوڑ دیا اس کو ڈھیل دی جیسے یہ کرنا چاہے راستے دونوں ہیں اب یہاں پر انسان یہ کہنے لگ جائے کہ جی اللہ کی توفیق ملے گی تو یوں ہم ہوں گے فلاں توفیق نام ہے اسباب کا مہیا ہونا یہ ہے توفیق کا نام توفیق نام اس چیز کا نہیں ہے کہ زبردستی کوئی مخلوق انسان کے کام کو پکڑ کے سیدھی مسجد میں لے آئے گی نیکی کے کام میں لے آئے گی اور اس کو یہ توفیق نہیں ہے یہ تو مجبور بنا دیا ہے پھر تو توفیق یہ ہوتی ہے کہ جو کام انسان کرنا چاہے اس کے اسباب اس کے لیے موافق ہوں آپ اس پاکستان میں رہتے ہیں یہ دنیا اسلام میں یہ ایسا خطہ ہے کہ اس میں آپ نیکی کا کام جتنا جو بھی کرنا چاہیں مشکل نہیں ہے بے شک حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں ممکن ہے ایک مدت کے بعد اللہ معاف فرمائے اور اللہ ان کو ناکام کرے دشمنان اسلام کے منہ کالے کرے ان کو رسوا کرے اور اپنے کردار بد میں اور مکر بد میں یہ خود ہی مبتلا ہو قرآن کا تو اعلان ہے ولا یقین اللہ کہ جو اسلام کے خلاف یا نیک لوگوں کے خلاف جو پروگرام بناتے ہیں اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہ ان کا پروگرام اللہ تعالیٰ اس میں انہیں کو مبتلا کر دیتے ہیں یہ کن کے آپریشن کرتے کرنا چاہتے تھے کن کو گرانا چاہتے تھے ابھی ڈیڑھ ہفتے پہلے کی بات ہے آج کس کو گرا رہے ہیں اور کس کو سنبھال رہے ہیں لیکن اس دور میں جو ہم گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ ایک ایسے خطے کے اندر ہم آباد ہیں کہ جس طرح آپ نیکی کرنا چاہیں آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اسی کو کہتے ہیں اسباب خیر کا مہیا ہونا یہ توفیق کا ہونا ہے تو اللہ نے آزاد جو پیدا کیا اس میں مشقت ہے مجاہدہ ہے لیکن ثواب زیادہ ہے اسی وجہ سے پھر کمال میں یہ پہنچتا ہے اور اشرد المخلوق ہونے کے ساتھ فرشتوں سے اعلیٰ بنا ایک بات ہے دوستوں آل تصوف کی سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے نیک شاء ہے پرہیزگار ہوگا انسان ایمان والا ہوتا ہے امال صالحہ بجا لاتا ہے ایک مدت تک اس کا مجاہدہ ہوتا ہے ایک مدت تک اس کی جنگ ہوتی ہے خیر کی اور شر کی یہ جنگ ہوتی ہے اس کا دل نہیں چاہ رہا نماز پر لیکن ڈر رہا ہے خدا سے آگے نبی کے سامنے بھی ہے حوض پہ بھی جانا ہے اس طرح کی چیزیں اس کے سامنے ہیں دل نہیں چاہ رہا نماز پار یا زکات پار یا عمرہ پار یا اور نیکیوں پار یا گنا چھوڑنے پر دل نہیں چاہ رہا اور جو گنا میں نے بتایا شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے مزین کر کے میک اپ ساری دنیا میں جب بھی ہے میں کب کر کے پیش کرتا ہے اور جب جب مزین نہ پیش ہو تو مبتلا کوئی کیوں ہو اس میں کوئی کمال نظر آتا ہے گنا میں تو تب کوئی مبتلا ہوتا ہے اگر گنا بد شکل میں سامنے آئے گا تو مبتلا کون سے ہوگا وہ سارے چیزیں سامنے وہ فوائد سامنے جاتا ہے انسان پھر انسان اس گنا میں مبتلا ہو جاتا ہے بولے چوری ہو ڈاکہ ہو دھوکا ہو فلان ہو رشوت ہو جو بھی ہو ایک وقت یہ ایمان والا شخص مجاہدے میں رہتا ہے مجاہدے دل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 کلمہ یہ مکمل ہو کے رہے گا سچائی کے اعتبار سے اور انصاف کے لحاظ سے لا مبدل علی کلماتی اللہ کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا وہ بس العلیم اور وہ سننے والا جاننے والا ہے بات رہی تھی کہ شیطان دنیا کو مزین کر کے پیش کرتا ہے اور جو فاسق فاجر ہیں کافر ہیں ان کا میلان اس طرف ہو جاتا ہے اور جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں وہ شیطان کے اس داؤ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور نیکی پر اپنے آپ کو پابند بنا کر رکھتے ہیں آج کے سفر کے اندر کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ دی اور لوگوں کو اعلانیہ طور پر سمجھانا شروع کر دیا تو مشرقین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کیا ہے کبھی باتیں بناتے تھے کبھی ساتھیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے کبھی آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے کبھی ساحر مجنون کہتے تھے اسی کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ آپ کو یہ کہنے لگے کہ اگر آپ کی نبوت پر ولید بن مغیرہ تصدیق کر دیں تو ہم مان جائیں گے یا یہ کہ طائف کا ایک سردار ہے مسعود وہ آپ کی تصدیق کر دیں تو ہم آپ کو مان جائیں گے آپ کو نبی اور آپ پر ایمان دیں گے یا یہ کہ یہودیوں کا یا عیسائیوں کا کوئی بڑا عالم آپ کی تصدیق کر دے تو ہم مان جائیں گے ورنہ نہیں مانے ہم تو چاہے لوگ ہیں ہمیں کیا بتائیں کہ آپ حق پر ہیں یا نہیں ہیں یہ باتیں مشرقین مکہ نے کہیں اس پر یہ عید نازل ہوئی کہ نبی آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو حکم مقرر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں ولید بن مغیرہ یہ مشرقین مکہ میں سے بڑا آدمی تھا کئی زبانیں اس کو آتی تھیں کئی علاقوں کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی تھی بڑا سردار شمار ہوتا تھا سمجھدار بھی تھا حکم اور جرگے کا بھی کام کرتا تھا یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں حضرت خالد تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کا جو والد ہے ولید بن مغیرہ یہ مسلمان نہیں ہوا تھا اپنے لحاظ سے اس وقت سردار تھا مشرقین مکہ اس کو اپنا حکم بنایا کرتے تھے اس کو بڑا آدمی سمجھتے تھے تو مشرقی نے مکہ نے کہا کہ اس کے پاس بطور جرگے کے چلے جاتے ہیں اس نے جو فیصلہ کیا تو ہم مان جائیں گے آپ کو نبی اور آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے دوسرا یہ کہا کہ طائف کے اندر ایک سردار ہے جو طائف کا سردار تھا اس کا نام مسعود تھا اگر وہ شخص آپ کی تصدیق کر دیتے ہیں تو ہم مان جائیں گے جبکہ ولید بن مہیرہ بھی مشرق تھا اور طائف کا جو سردار مسعود وہ بھی مشرق تھا تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہود و نصارہ کا کوئی بڑا عالم آپ کی تصدیق کر دے تو بھی ہم مان جائیں گے تو یہودی اور عیسائی تو مکہ میں رہتے ہی نہیں تھے مدینہ کی زندگی تو بات کی ہے یہ کام یہ جو آ رہے ہیں یہ تو مکہ مکرمہ ہے اس پر قرآن مجید نے یہ واضح فرمائی کہ نبی آپ بتا دیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو حکم مقرر کرنے کے لیے تصدیق کرنے کے لیے بنانے کے واسطے تیار نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ ہے جس کا مقدمہ کسی قاضی کے پاس جج کے پاس لے کر جانا ہے لیکن وہ عہدے کے اعتبار سے معیار کے اعتبار سے یہ بندہ جس کے پاس لے کر جا رہے ہیں اس کے برابر یا کم ہونا چاہیے جس بندے کو پیش کرنا ہے اگر وہ مقام اور معیار تقوی طہارت علم و فن کے لحاظ سے اس سرکار سے اونچا سرکار ہے تو اس کے پاس حکم کے لیے جانا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے اللہ رب العزت نے تاجر فرمائی کہ اے نبی آپ فرما دیں میں اللہ کے علاوہ کسی کو گواہ بنانے کے لیے تصدیق کرنے کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے حکم بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے عظمت اور تقدس کے اعتبار سے ان مشرقین سے یہود و نظارہ سے کہیں اونچے ہیں وہ تو باد ہو ہوئی جس کا مختصر تو آپ کی نبوت کی تصدیق ایک مشرق کرے پھر یہ ایمان لائیں گے یا یہود و نصارہ وہ بھی تو مشرق ہی ہیں وہ کریں تب یہ ایمان لائیں گے ان کا معیار تقدس عظمت کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت کچھ بھی نہیں ہے تو لہذا نبی کی تصدیق ہم مشرقین سے کرائیں تو وہ لوگوں کو کہیں تب یہ ایمان لایا جائے گا اس لیے منع کر دیا فرمایا کیا ہے اب تبھی حقمت کیا میں اللہ کے علاوہ تلاش کروں حقم وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب نازل نازک کی ہر چیز اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے اور اس میں اپنی گواہی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر سچائی پر نبوت پر اللہ نے اپنی گواہی بھی ذکر کی ہے آتے عمل کتاب رہی بات وہ کہ مشرقین گواہی تصدیق کریں نبی کی تو ہم ایمان لائیں گے وہ خود مشرق ہیں ان کی گواہی کے اعتبار نہیں اور جو اہل کتاب ہیں جن کو کتاب دی ہے یہ تو خود سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہو رہا ہے یہ برحق کتاب ہے جس کو پہلے بارے میں فرمایا یار فون تما یار فون اب نہ یہ قرآن مجید کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح برحق اور صحیح پہچان چکے تھے جس طریقے سے اپنی اولاد کو انسان پہچانتا ہے لیکن ایمان نہیں لائے تفصیل سے بات کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ کہیں سے یہود و نصارہ کو وظاہر ملتے تھے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں چودرات ختم ہو جائے گی ایمان نہیں لائے کی وجہ سے یہودی اور عیسائی ایمان نہیں لائے کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی اس وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ وہ نبی کو برحق نہیں سمجھتے تھے برحق سمجھتے تھے صرف ایمان لانے کی وجہ سے اپنا عہدہ مقام وہ پادری پن وہ ہونا وہ ختم ہو جانا تھا ظاہر ہے اب تو کسی کے سامنے تجمل بچھانا تھا تو اپنی چوبراہٹ ختم ہو جانے کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لگ جو ان میں سے برحق لوگ تھے عبداللہ ابن السلام وغیرہ وہ مسلمان ہو گئے ایمان لے آئے تو یہودیوں کی بات کہ ان کی مشرقین مکہ کہتے ہیں کہ یہودیوں میں سے کوئی عیسائیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے اس کی دو وجہ سے ترتیب پورا کیا ہے ایک تو یہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب میں خود موجود ہے کہ قرآن مجید ایک آخری کتاب ہوگی اس ان ان علامتوں اور بشارتوں کے ساتھ نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا یا رب کا بے حق یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے یہ کتاب نازل ہو رہی ہے برحق ہے اور یہ نبی برحق ہے بس انعت کی وجہ سے مانے جاتے دوسری بات کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے نبی کی تصدیق پر اور دوائی کے اوپر کیوں لیتے ہیں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے تو اپنی کتاب کے ساتھ وفا نہیں کی ہے اپنی کتاب کی تعریف کی ہے یہودیوں نے کتنے انبیاء علیہ مسلاط وسلام کو جو قرآن مجید نے نقل کیا ہے نا حق قتل کیا ہے وہ بغیر حق ایک نبی بیان کے لیے کھڑے ہوئے بیت المقدس میں لوگوں کے مزاج کے خلاف بات ہوئی کبھی منع کیا نبی ظاہر اللہ کی طرف سے معمول ہوتا ہے جب وہ بات نہیں مانی نبی نے ان لوگوں کی تو اس نبی کو ادھر ہی قتل کر دیا ہے تو یقین انبیاء اب نبی صاحب یہودی تو وہ ہے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام والسلام کو بغیر کسی وجہ سے قتل کیا ہے اور اپنی کتابوں میں خود تحریف کی ہے جو گروہ جو جواب اپنے مذہب کی کتاب کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو وہ ہمارے نبی کی کتاب کے اوپر اس کو ہم تصدیق کرنے کے لیے کیسے لے کے آئے ہمارے نبی کے برات ہونے کی وہ بتائے لوگوں کو بھی ہے اس ان کی گواہی اعتبار نہیں ہے وہ تو خود اپنے دین کے اوپر مخلص نہیں ہے چنانچہ اس وقت جو انجیل کتاب عیسائیوں کی ہے وہ پانچ سو علماء نے لکھا ہے پانچ سو چھپی ہوئی ہے جو ہر انجیل دوسری انجیل سے مختلف ہے بس اس سال موسم ایسا ہے تو مسئلے بھی بدل گئے اس سال یوں نظام ہے تو تو مسائل یہ پھر ایک ہے نا آسمانی کتاب کے ساتھ کہ اپنے منمانی کے مطابق اس کے اندر رکھا اس وقت بھی تحریر کرتے تھے لیکن اس وقت شروع میں تحریف ان کی اس طرح تھی کہ اگر کوئی مسئلہ سخت ہے اور غلطی مالدار سے ہوئی ہے تو اس سے پیسے لے لیتے تھے اور اس پہ معاف ہو گئے اور اگر کسی غریب سے غلطی ہو گئی ہے تو پہلے وہ تو پیسے نہیں دے سکتا تو اس کے اوپر پیر انجیل کا قانون نافذ کر دیتے تھے کہ اس پر دس کوڑے ہیں اس پر بیس کوڑے ہیں ایسی یہ غلطی ہوئی یعنی شروع میں تعریف اس انداز میں ہوئی اور پھر تو تعریف ایسے ہوتے ہوتے کہ ہر چیز نے ترقی کی تو ان کی تعریف نے بھی ترقی کی اس وقت پانچ سو کے لگ بھگ انجیل کتاب چھپی ہوئی ہے جو ہر انجیل دوسرے سے مختلف ہے اور ہر سال جو انجیل چھپتی ہے وہ اپنے مسائل میں تغیر کا شکار ہوتی ہے اور متفرق اور تبدیل کرنے والے خود یہ اس طرح اصلی صورت میں تو ایک آدھ مسئلہ بھی کتاب کے اندر باقی نہیں رکھا گیا قرآن مجید ایسی کتاب ہے النبو بالحق یہ تو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی اور برحق اور سچی کتاب ہے اے مخاطب سننے والے قرآن مجید کی صداقت کے اندر سدا برابر بھی آپ شک نہ کرو وہ تمت و رب کا سد کا معادلہ آپ کے رب کا فیصلہ وہ ہمیشہ رہے گا سچائی کے اعتبار سے وعدلن اور انصاف کے اعتبار سے لا مبدل لکلماتی اور اس فیصلے کو یعنی قرآن مجید کو کوئی تبدیل کرنے کی جرت نہیں کر سکتا طاقت نہیں رکھ سکتا اور کرنا چاہے بھی تو اس کے لیے کوشش ناکام ہو جاتی ہے رب کا سکن آپ کے رب کا فیصلہ احکام مجید مراد ہے کلمہ سے مراد آپ کے رب کے کلام یہ باقی رہے گا یہ مکمل ہے سچائی کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے علامہ فخر الدین راضی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کبیر میں و عدل دونوں کا مطلب لکھا ہے کہ ان دونوں کا الگ الگ مفہوم ہے قرآن مجید کتاب سچی ہے اس لحاظ سے کہ جتنی باتیں انہوں نے ثابتہ کی قرآن مجید نے بیان کی ہیں فلانی قوم گزر ہوئی اس کی یہ نافرمانی ہوئی ان پر یہ عذاب آیا فلانا پیغمبر آیا فلاں وقت میں آئی یہ ماضی سے متعلق قرآن مجید نے جتنی باتیں کی ہیں وہ سب سچی ہیں ان میں کوئی جھوٹی بات بیان نہیں کی وہ عدلا اور قرآن مجید میں جو احکام بیان ہوئے ہیں عقیدے کے اعتبار سے نماز روزے کے اعتبار سے اور معاملاتی معاشرت کے اعتبار سے وہ احکام سارے انصاف پر مبنی ہے اس میں انسان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے خیر خیر ہی ہے کہ سب احکام وہ عقیدے کے اعتبار سے ہوں معاشرے کے اعتبار سے ہوں عبادت کے اعتبار سے ہوں سب میں انصاف رکھا گیا ہے اور اس میں انسان کا فائدہ ہے تمت کلمہ تو رب کا صدقہ مقابلہ آپ کو رب کا یہ کلمہ یعنی قرآن مجید یہ سچائی کے اعتبار سے بھی مکمل ہے اور انصاف کے اعتبار سے کوئی اس میں حکم ظلم و زیادتی کے اوپر بندی نہیں مشکل کے کے لیے نہیں ہے میں تو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اسلام کا فلانا حکم مشکل ہے تو اس کی یہ بات اس لیے معتبر اور قابل تسلیم نہیں ہے کہ اسی حکم پر اللہ تعالیٰ نے اسی ماحول میں عمل کرنے والے پیدا کر کے دکھا دیے ہیں اگر یہ حکم مشکل ہوتا تو کوئی بھی اس کے اوپر عمل نہ کر سکتا اب ایک آدھ شخص کے کہنے سے کہ اسلام کا یہ حکم مشکل ہے تو وہ اس کی بات پہ اعتبار ہی نہیں ہے اللہ نے اسی ماحول میں ان مقام کے اوپر عمل کرنے والے بے شمار پیدا کر دیے ہیں ایک دو نہیں تم مقلب لاہو دل کلیمات اس قرآن مجید کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا اگر کوئی کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو ناکام کر دیتے ہیں جمال الدین ناصر کے زمانے میں افریقہ کے علاقوں میں محرک پرانے مجید یہودیوں نے چھاپا اور تقسیم کیا افریقہ کے بعض ملک ایسے ہیں کہ وہ دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی وہ اتنے غریب ہیں کہ جو کوئی بھی ادھر کچھ بھی اپنا نظریہ ان کو دینا چاہے تو وہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اتنے جائ ہیں آج تک ان کو لباس پہننے کا ڈھنگ نہیں آتا آپ افریقی ملکوں کے بعض ملکوں کے آپ لباس وہ تھان بھی رکھتے ہیں دورہ کر کے ادھر سائڈ سے بھی سلائی کر دی ادھر سائڈ سے بھی سلائی کر دی درمیان میں سر والی جگہ کو کاٹ دیتے ہیں اور اوپر پہن دیتے ہیں یہ لباس ہو گیا یہ ایسے نام ساتیں دنیاوی اعتبار سے بھی اور غیر اخروی اعتبار سے بھی ہے تو پھر تہ اپنے رجال کار تیار کرنے کے لیے افریقیوں کے اوپر کام شروع کرتا ہے کہ غریب بھی ہیں اور بے علم بھی ہیں جاہد بھی ہیں ساتے بھی ہیں دیوار کیا گری تھی میرے کچے مکان کی لوگوں نے میرے سہن میں رستے بنا لیے کہ غربت کی وجہ سے پھر اور یہود و نصارہ اپنے فائدے حاصل کرتے ہیں یہودیوں نے قرآن مجید چھاپ کر وہاں تقسیم کیے اس وقت جو مصر کا بادشاہ تھا جمال الدین ناصر اس نے اسلامی ایک ریڈیو ایجاد کیا پھر اس کے اوپر تمام ان فرقہ زالہ کی تردید کی پھر صحیح قرآن مجید چھاپ کر ان علاقوں میں اور دیگر علاقوں میں تقسیم کیا ہر دور میں دوستوں مختلف انداز میں قرآن مجید کی تعریف کی بھی پوش کرتا ہے لیکن اللہ نے چونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ اپنے لیا ہوا ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے لام و بدیراتی اللہ کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا یعنی قرآن مجید کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا وہ سننے والا جاننے والا ہے إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يزل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين صدق الله العظيم اگر آپ اکثر لوگوں کی تابیداری کریں جو زمین میں رہتے ہیں تو اکثر تو گمراہ ہوتے ہیں وہ آپ کو سیدھے راستے سے اللہ کے راستے سے گمراہ کریں گے اور یہ اکثر بس وہم و گمان کی تخیلات کی ہی پیروی کر رہے ہوتے ہیں بس اسی اندازے کے مطابق یہ چل رہے ہوتے ہیں بلا آپ کا رقب زیادہ جانتا ہے میں ذل سبیلی کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہو رہا ہے اور کون ہدایت کے اوپر ہے فکل کے رسم اللہ علیہ کھاؤ ان میں سے جن کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اللہ کی آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہو کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اس کو نہیں کھاتے ہو جن کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے تاکہ تمہارے لیے تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیے ہیں وہ جانور جو حرام ہیں اللہ مسرت تو ملے مگر یہ کہ وہ حرام جانور کس وقت حلال ہیں مجبوراً جائز ہیں جب تمہیں اضطراری حالت میں مبتلا کر دیا جائے وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ بلا شبہ اکثر لوگ وہ اپنی خواہش کی وجہ سے جہالت کے اعتبار سے گمراہ ہوتے ہیں اور بلا شبہ آپ کا رب وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو بخوبی جانتا ہے بات ہو رہی تھی تمت کلمت رب کا صدق کم عدلہ مبدل لکلماتی دی ہو سبھی العالی کہ اللہ کے کلام کو یعنی قرآن مجید کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تحریف نہیں کر سکتا بلا شبہ وہ سننے والا جاننے والا ہے شروع سے لے کر آج تک کافر یہ کوشش کرتے رہے ہیں ظاہری تحریف کرنے کی بھی قرآن مجید میں کوشش کی ہے ظاہری الفاظ آیات کچھ ہٹا کر کچھ لکھ کر تو عام شخص جب قرآن مجید ناظرہ جو پڑھنے والا ہے اسے کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ درمیان میں کم ہے اور نہیں ہے یہاں پر لیکن اس کا بھی تعاقب علیہ السلام نے بہت خوب انداز میں اچھے انداز میں کیا ہے اور بہت اچھا مقابلہ ہوا ہر دور میں کہ یہ رسوا ہوا ہے بہت بڑے بڑے پروگرام قرآن کے خلاف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے گئے ہیں اور یہود و نصارہ کے ساتھ متاثر قوم ہے کہ باقاعدہ ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں ایک اس کا وزیر اعظم تھا وہ قرآن کو ہاتھ لے کے کہتا تھا کہ جب تک یہ ہے تو ہم لوگ دنیا کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے دوسرا ایک اور گزرا ہے وہ قرآن اور محمد دونوں کا نام لے کے کہتا تھا کہ یہ جب تک ان کے پیروکار موجود ہیں اس وقت تک تم دنیا کے بادشاہ نہیں بن سکتے ہو کیونکہ اس میں انصاف ہے اس میں ہر طرح کے حقوق ہیں اور ہم نے تو غلام بنانا ہے قوموں کو یہ غلامی سے نجات دلانے والے اصول ہیں ان مسلمانوں کو ختم کرو اگر تمہیں دنیا کے اوپر حکمرانی اور بادشاہی کرنی ہے لیکن بارہ وہ ہر کسی کا اپنا نظریہ ہے وہ اس کے مطابق الٹی کرتا رہا وہ ان کا کام ہے اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کا اعلان ہے نال نزل ذکر بحرال اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی رہی آپ کو یاد ہونا چاہیے ایوب صاحب کے زمانے میں ایک ڈاکٹر فضل الرحمان تھا وہ بھی بڑے عہدے کے اوپر تھا اور عجیب دہلی قسم کی باتیں کرنے لگا اس کے اوپر بڑا ظاہراً اعتماد ہو گیا تھا بعد میں تو پھر جب اس کے خلاف جلوس نکلے تو اس کو ایوب صاحب نے ختم کیا تھا عجیب عجیب اس کی باتیں ایک بات بتاتا ہوں کہتا تھا کہ قرآن مجید جو کتاب ہے یہ کچھ حصہ اللہ کی کلام ہے کچھ حصہ اللہ کی کلام ہے اور کچھ حصہ جبرائیل کے اپنے ذاتی مشورے ہیں اور کچھ حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اپنی باتیں ہیں یہ پورا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اس طرح کا اور اپنے آپ کو مسلمان کے اللہ تفات یہ چاہیے وہ شخصیات اور اعلان ہے قرآن مجید کے ایک زیر زبر کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں سب اللہ کی کلام ہے اگر کسی کا ایسا نظریہ کسی ایک عید کے بارے میں ایسا ہو جاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے بارہ ہر دور میں مقابلہ ہوا ابھی چند سال پہلے ایک بش نے بھی قرآن مجید چھپایا تھا میں نے وہ حرم کے اندر دیکھا ہے وہاں مکہ مکرمہ میں ایک عالم نے دکھایا کہ اس نے درمیان میں یہود و نصارہ کے بارے میں جو آیات ہیں وہ ہٹا دی عام جو آیات ہیں تو وہ رکھی ہیں کہ دوسرا قرآن مجید علاج اللہ کہ وہ دہشت گردی سکھاتا ہے یہ قرآن جو ہے یہ صحیح ہے اس کا تعلق خود رسوا ہو گئے اللہ پاک کا نظام ہے اس شریعت کو قیامت تک رہنا ہے اللہ نے قرآن حدیث کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے اور رجال پار بھی ہر دور میں اس کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے رہتے ہیں باقی پوری دنیا میں آپ غور و فکر کریں اٹھاون ملک ہیں اسلامی اقدار کی حوصلہ افزائی کے لیے اٹھاون اسلامی ملکوں میں کوئی ایک بھی نہیں ہے اسلامی اقدار کی تحفظ کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے اٹھاون اسلامی ملکوں میں ایک اسلامی ملک بھی نہیں ہے جو اسلام کی حفاظت کے لیے کام کر رہا ہو اسلام کی بنیادوں پر کام کر رہا ہو اور اسلام کے مشہور شاعر کا تحفظ کرنے والا ہو کوئی ایک بادشاہ بھی نہیں اور اس کے باوجود اسلام زندہ ہے تو یہ معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بڑے معجزے ان میں سے ایک قرآن مجید ہے کہ ایک اسلامی ملک اس کا خیال کرنے والے نہیں غریب لوگ اس کا خیال کرنے والے ہیں تیز میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اسلام بالغربا بال غربا خوشخبری ہے غریب لوگوں کے لیے اسلام ابتدا میں بھی انہی کے سینوں میں آیا جو غریب لوگ تھے انتہائی دور میں بھی اسلام انہی کے سینوں میں رہے گا جو غریب لوگ ہوں گے عمرہ ظاہر اسلامی علاقوں میں پیدا ہوتا ہے اسلامی اسلامی لوگوں کے اوپر بادشاہ کرنی ہے تو کبھی یوں بھی کر ہی لیتے ہیں اسلام اسلام کہنے کیا پتہ آپ دور دوسری تاریخ کو چھوڑیں اسلامی پاکستان کی حکومتیں بہت گزری ہیں اب بھی گزر ہی رہی ہیں انہوں نے اسلامی خدمت کون سی کی ہے شروع سے بات اعظم سے لے کر آج تک جتنے مسلمان حکمران گزرے ہیں تاریخی پوائنٹ اسلامی خدمت کا کسی حکمران نے نہیں چھوڑا اگر کوئی اسلام کا نام لے کر رہا کوئی جمہوریت کے لے کر رہا کوئی افلاح کرتا رہا کوئی کیا کرتا رہا میں تو حیران ہوتا ہوں آج کل کی خبریں پڑھ کر کے یہ کلمہ بھی جن کو اتنی دفعہ نہیں پڑھتے ہوں گے کہ تاکہ تجدید ایمان ہوتی رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حکم ہے نا کہ صبح شام کلمہ پڑھو ایمان کی تجدید ہوتی رہے ایمان تازہ ہوتا رہے یہ اتنا کلمہ بھی نہیں پڑھتے جتنا کہ یہ پڑھتے جمہوریت ہے جمہوریت ایک بات تو کہتے غلام یک مقام شوق کہ دو ستخر فکر انسانی نمے آیا تو میں جمہوریت کیا چیز ہوتی ہے ہر ایک شخص کوئی میرے ساتھ ہے تو وہ بھی کوئی جمہوریت بچانی ہے کوئی دوسرا تیسرا بھی ہے تو جمہوریت کیا چیز ہے مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آئی اور اگر سمجھ آئی ہے تو جمہوریت نام ظلم کا ہے مالداروں کو مالدار بنانے کا ہے اور غریب کو غریب تک کرنے کا ہے مزدور کو اور کس لے جائے ظالم کو نواز لے جائے میں تو یہ سمجھا ہوں اس جمہوریت کا مطلب اور اس جمہوریت کو بچانے کے لیے علماء بھی لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے لیڈر بھی لگے ہوئے ہیں فلاں تو بات یہ کہ اسلام کی بقا یہ موضاع ہے کہ اسلامی حکمرانوں نے اسلام کے ساتھ کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے نہ کر رہے ہیں دور کی تاریخ کو چھوڑو پاکستانی تاریخ کو کوئی ایک معیاری مدرسہ دکھا دکھا لیں کوئی اس پاکستان جب سے بنائے کوئی ایک معیاری کہ جس میں بادشاہ نمازیں پڑھے کوئی ایسی مسجد تو دکھا دے کوئی ایسا سکون کوئی مدرسہ دکھا دے جس میں قرآن حدیث کی مکمل تعلیم ہوتی ہو کہ ہم سمجھیں کہ اسلامی ملک نظریاتی طور پر بنا تھا اور اس میں اسلام کی تعلیمات کو زندہ رکھا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے کوئی بھی نہیں لیکن اس کے باوجود اسلام زندہ آباد ہے یہ اللہ کے نبی کا موجودہ ہے یہ اسلام شروع سے ہے آخر تک رہے گا اور اللہ پاک جن کو منتخب کرے گا ان کو اسلام پڑھنے پڑھانے ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے یہی فرمایا اللہ مبدل کلمات اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اور وہ سنتا جانتا ہے جو اس کو ختم کرنے کے پروگرام میں آتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ ان اکثر من فل کا اے مخاطب اگر آپ اکثر کو دیکھ کر ان کے پیچھے چلیں گے تو اکثر تو ہمیشہ گمراہ ہی رہی ہے اور آپ کو بھی گمراہ کرے گی یعنی کسی چیز کو حق پر سمجھنے کے لیے معیار اس کا کثرت نہیں ہے تو بہت زیادہ جس طرف کثرت ہے تو لہٰذا یہی ٹھیک ہوں گے تو ہم بھی انہیں کے پیچھے چل جاتے ہیں آج کل کثیر جماعتیں اور بھی تماشا لے کے آ رہی ہیں پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے ہو رہے ہیں بات یہ ہے حق پر جو قرآن حدیث کے مطابق ہے مسلمان ہے نا مسلمان کو سمجھا جائے گا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کا عقیدہ ہے اس کا عمل ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا چار قلم گفتگو ہے تو وہ حق پر ہے اب ایک جماعت کثیر کسی طرف ہے تو مسلمان بھی یہی سمجھنے لگ گئے کہ یہ سارے اس طرف ہیں تو پھر, پھر یہی ٹھیک ہوں گے کثیر اخبار اور روحبات لیا قدون اخبار اللہ سے بالباطل کہ دنیا میں کسرت نہ حق لوگوں کی رہی ہے حرام کھانے والوں کی رہی ہے مشرقین کی رہی ہے تو اگر کسرت کو معیار حق بنانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے ماننے والے ایک لاکھ چوبیس ہزار تھے باقی اس کے علاوہ جتنی دنیا کی تعداد تھی وہ تو ساری مشرق تھی تو کثرت معیار حق ہے تو وہ دوسری دنیا کی ابتدا کرنی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر کیونکہ وہ تو دلیل تھے نہیں معیار حق وہ ہے جو حق کی پیروی کرنے والے ہوں ان کے پیچھے رہنا بھلے ایک ہو یا چار ہو کثرت معیار حق نہیں ہر معاملے میں کثرت کو معیار حق بنایا جائے گا تو گمراہ ہو جاؤ گے وہ انتظار اکثر امن کنر یوزلو بان سبیل اللہ اگر آپ تابے داری کریں پیروی کریں اکثر ان کی جو زمین میں رہ رہے ہیں فساد کرا رہے ہیں تو وہ آپ کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے یہ طبیون اللہ رسول یہ اکثر جو لے کر پھر رہے ہیں باتیں یہ تخیلات کی پیروی کر رہے ہیں ویسے مستقبل میں کوئی دیکھ کر گھوم پھر رہے ہیں کہ یہ ہو ہو ہو جائے جائے جائے گا گا گا فلان اس طریقے سے اندازے کے مطابق بات ہے خیال کی پیروی ہو رہی ہے اصل تو حق کی پیروی ہے خیال کی پیروی میں تو کل اور نقصان ہوگا کہ جب خیال کے مطابق کام نہیں ہوگا تو پھر اور رسوائی ہوگی یہ لسن یہ کثرت پیروی کرتی ہے گمان کی خیالوں کی انہوں نے اللہ ایک رسول بس اسی کے پیچھے چلتے پھر رہے ہیں ان رب کا ہوا اعلم من يزل عن سبيلي وهو اعلم بالمهتدين آپ کا رب جانتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے کون برے راستے پر ہے بس ہم نے ظاہر کو دیکھنا ہے کون شریعت کے مطابع ہے بس ہدایت پر ہے باطن اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے اور جو ظاہری اعتبار سے شریعت کی پیروی نہیں کر رہا وہ گمراہ ہے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذبیح کے متعلق ہدایت سمجھائیں کہ اس طریقے سے حالات جانور جو ہیں ان کو ذبح کیا جاتا ہے اور قبلہ رخ لٹانا ہے فلاں فلاں رخ کو کاٹنا ہے چھری تیز ہونی چاہیے اور بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر یہ تکبیر ہے ذبح کی یہ پڑھیں گے تو جانور حلال ہو یہ جب بات آپ نے سمجھائی تو آپ گندہ شروع ہو گیا مشرقی نے مت کہا جب جانور خود مر جاتا تھا جیسے کہ بعض دفعہ بیماری کی وجہ سے سردی لگ گئی گلے میں رسی پھنس گئی جانور مر جاتے ہیں تو اس کو کھا لیتے تھے کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے مار دیا اللہ نے ہمارے لیے دعوت کر دی بس مشرق کی کیا بات ہے وہ پتھر کو مشکل کشاں سمجھتا ہے ایسی ایسی باتیں بنا رہا ہے تو وہ اس طرح کی باتیں اللہ کی طرف ہی منسوخ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے مشرقین نے تو اس سے بڑے بڑے حملے بھی کیے اللہ کے اوپر کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا بغیر دلیل کی بات کی تو یہ بھی تو بغیر دلیل کی بات ہے کہ یہ جو جانور خود مار جاتے ہیں اس میں اللہ ہماری بات کرتا ہے کھاؤ اس کی کھا لو کھاؤ یہ معلوم ہوا کہ یہ یہیں کا نظریہ ہوا گلگت والا روڈ بنایا تھا چین نے تو کتا بھی کوئی نہیں چھوڑا تھا وہ سانپ اور کتا میں نے خود دیکھا چینیوں کو بشرام کے اگلے والی جگہ میں تو تین چار چینی کتے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ اس کو پکڑ کے اب کھانا ہے وہ سے مارتے ہیں اس طرح جو بھی چیز مل جائے جیسے مل جائے وہ بھی یہ کہتے تھے جو مر گیا خود تو بس یہ دعوت ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت سکھائی کہ اس طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے اور قبلہ رخ لٹانا ہے حلال جانور کھانے ہیں جن کا ذکر ہوا بکری گائے وغیرہ اور بسم اللہ اللہ اکبر پر کر ذبح کرنا ہے چھری تیز ہونی چاہیے تو برف گنڈا کرنے لگے کہ یہ مسلمان کیسے ہیں جس جانور کو اللہ مارتا ہے اس کو یہ حرام سمجھتے ہیں جو خود جانور مار جاتا ہے اور جس کو یہ خود اپنی چھری سے ذبح کرتے ہیں یہ مسلمان اس کو حلال کہتے ہیں جو خود مارتے ہیں اس کو حلال کہتے ہیں اور جس کو اللہ مارتا ہے اس کو یہ حرام کہتے ہیں دیکھو نا کیسے کفر کس طریقے سے دلیل کے ساتھ اسلام کے خلاف پروپگنڈا کرتا ہے قرآن نے بات کی ہے کہ یہ اللہ کے مارنے یا ان کے مارنے کی بات نہیں حلال جانور اللہ نے اس انسان کے لیے پیدا کیے لیکن انسان کے واسطے حلال اس وقت ہوں گے جب اللہ کی مخلوق پر اللہ کا نام لیا جائے گا بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لے کر جب حلال جانور کو ضبط کریں گے پھر اس انسان کے لیے حلال ہو جائے گا باقی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاسم وباطنه إن الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأخذوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون صدق الله العظيم تمہیں کیا ہو گیا تم نہیں کھاتے ہو اس جانور کو جس کے اوپر اللہ کا نام لیا جاتا ہے ذبح کے وقت حالانکہ اللہ نے تمہیں تفصیل کے ساتھ بتا دیے ہیں جو حرام جانور ہیں یا ہو جاتے ہیں وہ نہیں کھانے علامہ سر تو ہی مگر وہ جانور حرام جو حالت استراری میں مجبوراً تھوڑا سا کھانے کے لیے ان کی اجازت دی گئی ہے بین کثیر اللہ غلون پہ بغیر بہت سارے لوگ اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنے حوث سے اپنی رائےوں سے آرا سے بغیر علم کے دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں بلا شبہ آپ برات وہ زیادہ جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والا وہ ضرور ظاہر اس میں نہ چھوڑو جو ظاہری گناہ ہیں اور چھپے ہوئے گناہ ہیں دونوں کو چھوڑو بلا شبہ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں ان کو ان کے کیے کا پورا بدلا دیا جائے گا سزا دی جائے گی وہ یوز کر اسم اللہ علیہ اور اس جانور کو نہ کھاؤ جس کے اوپر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا بلا شبہ یہ گناہ ہے اور شیطان یہ اپنے ساتھیوں کو خیال ڈالتے رہتے ہیں تاکہ لوگ جھگڑیں اور اگر تم نے شیطان کی یا ایسے لوگوں کی جو شیطان کی پیروی میں ہیں ان کی پیروی کی تو تم نے شرک کیا بات کل کے سبق میں آخر میں ہو رہی تھی ذبح سے متعلق مشرقی نے یہ بات پورے گھنٹے کے شکل میں شروع کر دی کہ نہیں کہ مسلمان عجیب لوگ ہیں جس جانور کو اللہ مار دیتا ہے اس کو یہ نہیں کھاتے ہیں اور جس کو خود ذبح کرتے ہیں یعنی خود مارتے ہیں اس کو یہ کھاتے ہیں بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے حرام جانوروں کا ذکر کیا ہے اور حلال کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے قرآن طالق و میت وطن وحم الخنزیر وما ری اللہ بھی غیر باغ ولا عادن فلا اسم علیہ مردار حرام ہے خون حرام ہے غیر اللہ کے نام پر جو منسوخ کر دیا گیا حلال جانور وہ بھی حرام ہے اور حرام ہے اس طرح چیزیں یہ حرام اللہ نے جو کر دی ہیں اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ انسان کے لیے مضر ہیں اس لیے حرام کی ہیں اور حلال چیزیں زیادہ ہیں حرام کم ہیں تو حرام جو چیزیں ہیں ان میں مضر پہلو ہے اس وجہ سے ان کو حرام کیا ہے جو حلال جانور بھی ویسے مر جاتا ہے اور سبا نہیں کیا جاتا وہ کھانا حرام ہے اس لیے کہ وہ بھی مضر ہو گیا ہے کہ خون دم مصروف جو ہے وہ بہا نہیں خون تو وہ خون سرایت کر گیا گوشت کے اندر تو وہ اس کے مضر پہلو ہیں جس وجہ سے وہ حلال جانور بھی حرام ہو گیا ہے جیسے غلط ذبح ہو جائے تو جانور حرام ہو جاتا ہے جو جانور کی انسان خود ذبح کرتا ہے ایک تو یہ کہ اللہ کا نام لیا ہے اس کے لیے وہ حلال ہوا اللہ کے نام کی برکت سے اس جانور نے جان دے دی ہے ذبح ہو گیا مصر خون اس کا نکل گیا آپ کھانے کے لیے اللہ نے اجازت دے دی ایک مری یعنی خوراک کی رات سانس کی رات اور دوسرا دو رگیں خون کی اور حلقوم یہ کٹنے ضروری ہوتے ہیں ذبح کے وقت ان میں سے اگر کوئی حلقوم یا سانس کی رہ بھی جائے تو ذبح حلال ہے لیکن خون کی دو رگیں کٹنا ضروری ہیں یہ پورا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوا ہے اس طریقے سے ذبح ہوگا تو وہ جانور حلال ہے اور اگر ذبح غلط ہو گیا تو وہ صحیح رگیں نہیں کٹی خون اندر ہی جانور کے چلا گیا ہے بسم اللہ نہیں پڑی تو وہ جانور حلال ہونے کے باوجود حرام ہو گیا اللہ نے حرام اور حلال کو بتایا ہے کہ یہ حلال ہے جانور یہ حرام ہے اور حلال جانوروں کو بھی اس طریقے سے آپ جب ذبح کریں گے تو حلال ہیں لوگوں کی بات کہنا کہ اللہ مارتا ہے تو یہ اس کو حرام سمجھتے ہیں خود ذبح کرتے ہیں تو حرام سمجھتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس رب نے ان تمام جانوروں کو پیدا کیا ہے جو ان جانوروں کا خالق ہے یہ اسی کی قانون ہے اسی کا ضابطہ ہے اسی کا یہ اعلان ہے اسی کا فرمان ہے کہ اس ترتیب پر جانور حلال ہوگا اور اس پر حرام ہے تو جو ان جانوروں کا خالق ہے اس کے قانون کو مانا جائے گا یا لوگ جو کہیں اب بہت سارے جرمن جو کہیں وہ پہلے گولی مارتے ہیں پھر وہ جانور بے ہوش ہوتا ہے پھر اس کا اتارنا شروع کر دیتے ہیں کوئی ایسے لوگ ویسے اس کو یوں جھٹکا لگاتے ہیں اس طرح ہوتا ہے اسلام نے تو ایک ایک ہدایت دی حتیٰ کہ چھری اگر تیز نہیں ہے تو مکرو ہے سدا چھری کو بھی تیز رکھیں کہ تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو جان بعض لوگ اور غلط طریقے سے کام کرتے ہیں جانور کو ضبط کرتے وقت اوپر اس کے مکمل چڑھ جاتے ہیں کہ وہ تاکہ کھڑکھڑائے نہیں اور اچھلے نہیں یہ بھی نہیں اس کو آرام سے چھوڑنا چاہیے اور جان بوجھ کر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کا ذریعہ حرام ہے مسلمان کا ذریعہ یا عالیہ کتاب جو اپنے عالیہ کتاب کے مطابق کسی حد تک ہوں ان کا ذریعہ حلال ہے علماء نے تو اس حد تک لکھا ہے کہ ذبح کرنے والا جو شخص ہے وہ جس درجے میں نیک ہوگا پرہیزگار ہوگا سنت کا متبع ہوگا اسی ترتیب کے مطابق گوشت کے اندر اثر آتا ہے جو بندہ جس طریقے سے ہوگا بھلے اس کا ذریعہ حلال ہی ہے لیکن نہ نماز نہ کچھ نہ بد عمل وہ جب ذبیہ کرے گا تو بے شک جانور وہ حلال ہے گوشت کھانا حلال ہے لیکن وہ پاکیزہ اثر جو ایک آدمی ذبح کرتا وہ اثر نہیں آئے گا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ تم کیوں نہیں کھاتے ہو اس جانور کو جس پر اللہ کا نام لیا جائے اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ یوں ذبح کرو اور یوں حلال ہے وقت فصل لکم ما حرم علیکم اللہ نے تمہارے اوپر حرام جانوروں کی تفصیل بیان کر دی ہے ان سے بچو اللہ مسکر تم الہی میں حالت استرار کو بیان کیا ہے ایک شخص ہے کہیں ایسی حالت میں ہے کہ اس کے پاس سوائے حرام چیز کے کھانے کے اور کوئی چیز نہیں ہے اگر وہ اس حرام چیز کو نہیں کھاتا تو مر جائے گا تو اتنی چیز وہ حرام اس مجبوری والے شخص کے لیے کھانا جائز ہے کہ جتنی چیز کھانے سے اس کی جان بچ جائے یہ اتنی چیز کھا کر جان بچا لے آئندہ اس کا دوبارہ کھانے کا بھی ارادہ نہ ہو نہ کوئی حرام چیز کھا کے کوئی حرام کاری کا ارادہ ہو رضا دوں بلا آد حرام چیز تھوڑی سی کھا کر جس سے جان بچ جائے جائز ہے نہ دوبارہ حرام کھانے کا ارادہ ہو نہ حرام کھا کر سرکشی کا ارادہ ہو رہے اب جتنی تھوڑی سی مقدار اگر وہ حرام چیز کو نہیں کھاتا اور فوت جاتا ہے تو جس میں آتا ہے ماتا اعلیٰ اس میں وہ گناہ گار فوت ہوا ہے اللہ جو مجبور شخص کے لیے حرام کھانے کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ تھوڑی سی حرام چیز مجبوراً اس کے لیے حلال ہو گئی ہے اس کے لیے حرام نہیں تھی وہ حلال ہو گئی کہ یہ شخص جو سوچ رہا ہے کہ میرے لیے تو وہ حرام ہے میں حرام تھا کہ کیوں مروں نہ اتنی چیز جس سے جان بچ سکے وہ اس کے لیے حلال ہو گئی جائز ہو گئی اور جان بچانا فرض ہے اس نے فرض کے اوپر عمل نہیں کیا اور فوت ہو گیا سمجھتا رہا کہ یہ حرام کیوں کہوں ما تعالی اس میں وہ گناہ گار فوت ہوا مسرت وہ تصویر اللہ ضلع بہت سارے لوگ اپنی رائےوں سے اپنے فلسفوں سے لوگوں کو حرام حلال بتاتے رہتے ہیں اس طریقے سے کرنا بھی نہیں چاہیے اور سننے والوں کو ایسی باتوں پر عمل بھی نہیں کرنا چاہیے کسی صحیح ماہر عالم مفتی سے پوچھیں یا کسی مستند کتاب کو پڑھیں اس کے مطابق عمل کریں بعض لوگوں کو صحیح چیز کا علم نہیں ہوتا اور ماس باس مباحثہ کرتے رہتے ہیں دین کے امور میں خصوصاً حرام حلال میں یعنی اگر فضیلت کی کسی چیز میں انسان کا اختلاف بھی ہو جائے باس بھی ہو جائے تو کوئی ایسی مضر بات نہیں ہے لیکن شریعت کی جائز اور ناجائز حرام اور حلال فرائض و واجبات میں علم نہیں ہے اور بحث مباحثہ جاری ہے اس میں بغیر دلیل کے جب کسی چیز کو حلال یا حرام کہہ رہے ہیں تو بہت بڑا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اور حرام بتانے کی وجہ سے حلال کو حرام بتانے کی وجہ سے جائز کو ناجائز یا ناجائز کو جائز بتانے کی وجہ سے جو مبتلا ہو جائے گا وہ بھی گناہ گار اور یہ شخص بتانے والا بھی گناہ گار ہوگا جو بغیر تحقیق کے بتا رہا ہے ان ربت کا ہوا عالم بل معتدی آپ کا رب جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو کہ کون حلال کو حلال تک رکھ رہا ہے حرام کو حرام سمجھ رہا ہے ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں کر رہا حرام اور حلال یہ حرمت و حلت کا جو مسئلہ ہے یہ عام مسئلہ رائے یا قیاس کا نہیں ہے یہ شریعت کے اصول و ضوابط کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور حرام اور حلال جائز اور ناجائز نس قطعی قرآن مجید یا متواتر سے متواتر ثابت ہوتے ہیں اس طریقے سے نہیں کہ جو ہی بات ثابت ہو گیا اور کسی نے کہہ دیا تو یہ حرام ہو گیا کسی نے کہہ دیا تو یہ حلال ہو گیا نہیں شریعت کے قواعد اور ضوابط اور اصول میں انسان کے عقلی کے کا اس میں دخل نہیں ہے جو شریعت نے حلال کہہ دیا بس وہ حلال ہے جو حرام کہا ہوا ہے جو شریعت کہہ رہی ہے کہ اس طریقے سے جانور کو ذبح کرو وہ حلال ہو جائے گا بس حلال ہے اب اس میں مزید تحقیق کی کہ یہ تو خود کر رہے ہیں مشرقین مکہ والے پھل سے بھیجے پرما غزر ظاہر الاسم و باطنا ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون چھوڑو ظاہری طور پر بھی گناہ کو اور خفیہ طور پر بھی گناہ کو جو گناہ ایسے ہیں کہ جو اعلانیہ گنا ہے لوگوں کے سامنے کیے جا رہے ہیں ان کو بھی چھوڑو اس میں شرک آ آ گیا گیا بدت رسم و رواج آ گیا یا کسی کو بتانا یہ چیز جائز ہے اعلانیہ یہ ان کو بھی چھوڑو وہ اور ان گنا کو بھی جو چھپ کر کرتے ہیں وہ گنا گنا ہے خواہ وہ لوگوں کے سامنے کیا جا رہا ہے یا وہ چھپ کر کیا جا رہا ہے گنا گنا ہے خواہ رضامندگی کے ساتھ کیا جا رہا ہے گناہ گنا اب بعض لوگ کہتے ہیں جی سود کا لین دین اس زمانے میں یوں تھا کہ وہ مشرقین مکہ ذاتی کرتے تھے اور غریب لوگوں کے اوپر یوں کرتے تھے تو اس لیے سود حرام ہے حرام ہے ان کا ہمارا سود حرام نہیں ہے یہ تو اختیاری بینک بنے ہوئے ہیں اختیاری انشورنس کمپنی ہے جس کی مرضی ہے آ جائے جس کی مرضی ہے نہ آئے اس میں تو کوئی جبر نہیں ہے تو یہ تو وہ تو جبر کرتے تھے سود میں اس میں تو جبر نہیں ہے تو لہٰذا یہ حلال ہے نہ حرام اور حلال کا تعلق گناہ کا تعلق وہ اسلامی ہدایات اصول و ضوابط کے ساتھ متعلق ہے ہاں رضا مندگی کے ساتھ ہو تب بھی گناہ ہے ممالک نے ان لوگوں نے جناب رضا کو بہت بڑا مستحق عمل قرار دیا ہوا ہے کہ جو راضی ہو کر گناہ کرتے ہیں بدکاریاں کرتے ہیں تو وہ ٹھیک بات ہے یہ تو اچھا ہے معاشرے میں آزادی ہے اور جمہوریت یہی سکھاتی ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں نہیں شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی ہاں رضا جناب رضا ہے یا بل جگر ہے جنا جنا ہے وہ گناہ ہے چوری رضامندگی کے ساتھ ہو رہی ہے یا فلان ہو رہا ہے سو رضامندگی کے ساتھ ہو رہا ہے جبر ہو رہا ہے بہرحال وہ گناہ ہاں شہری طور پر گناہ ہو خفیہ طور پر گناہ ہو رضامندگی کے ساتھ گناہ ہو اکراہ کے ساتھ گناہ ہو ظاہری گناہ ہو دل کا گناہ ہو وہ گناہ گناہ ہے جس کو شریعت نے گناہ کہا ہے بس وہ ہر حال میں گناہ ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے وہ ضرور ظاہر ہے اس میں وہ بات نہ بچوں جو ظاہری طور پر بھی ہیں اور وہ خفیہ ہیں جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ اپنے ان گناہوں کا بدلہ آپ کو ملے گا اللہ علیہ اور ان جانوروں کو نہ کھاؤ جن کے اوپر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا یا وہ ذبح کرنے والا شخص ہی ایسا ہے کہ اس کا ذبیہ ہی حلال نہیں ہے مرتب ہے اعلی کتاب ہی نہیں ہے اعلی کتاب بھی وہ جو کتاب کو مانتے ہیں کسی حد تک ان کا ذبیہ بے تب یہ ہے کہ انسان خود ذبح کرے لیکن جس سے کرا رہا ہے اس سے اس کا اس کے بارے میں اندازہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے یا اس طرح ہے اور اس سے کہنا چاہیے کہ ذرا اونچا کرو بسم اللہ اللہ اکبر اگر اس کے اوپر تصویر نہیں پڑی گئی تو وہ جانور حرام ہو جائے گا البتہ